ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آدھم کا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا